عبید اللہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا رات کے وقت وطر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچپن